باب نمبر 29 علم نجوم کا شرعی حکم امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت قطادہ رحمۃ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین چیزوں مقاصد کے لیے بنایا ہے آسمان کی زینت کے لیے شیاطین کو مارنے اور بگانے کے لیے و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا اور اس نے ایسے عمر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں حضرت قطادہ رحمۃ اللہ نے منازل کمر کا علم حاصل کرنے کو مکرو اور ناپسند گردانہ اور ابن اوینہ رحمت اللہ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہے امام احمد اور اسحاق نے اس منازل کمر کے علم کے حصول کی اجازت دی ہے اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اشکال جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے شراب نوشی کا عادی قطع رحمی کرنے والا اور جادو کو سچا ماننے والا رواہ احمد وابن حبان فی مسائل پوائنٹ فرسٹ ستاروں کی تخلیقی حکمتیں پوائنٹ سیکنڈ ان حکمتوں کے علاوہ کچھ اور سمجھنے والوں کی تردید ہے پوائنٹ تھرڈ منازل کمبر کرنے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے موجود ہے پوائنٹ فورتھ جادو کو باطل سمجھتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کرنے پر وعید ہے باب نمبر تھرٹی نشتر یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ ارشاد الہی ہے وَتَجْعَلُونَ تج أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو صورت الواقعہ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے حزب و نصب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا دوسروں کے نصب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا اور زنی کرنا تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا اور فرمایا نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندک کا کرتا اور خارش میں مبتلا کر دینے والی زرا پہنا کر کھڑا کیا جائے گا رواہ مسلم اور ایک جگہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا اور جس نے کہا ہم پر یہ بارش فلا نشتر یعنی تاروں کے اثر سے ہوئی ہے وہ میرا منکر ہوا اور تاروں کی تاثر پر ایمان لایا بخاری و مسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے فلاں فلاں نشتر ستارہ سچ یعنی مفید ثابت ہوا ہے تو ان کے تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون مجھے تاروں کے منازل کی قسم ہے اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند رتبے والا ہے جو لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو صورت الواقعہ مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر و توضیع جس میں قرآن کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے پوائنٹ سیکنڈ ان چار امور کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم ہے پوائنٹ تھرڈ ان چار میں سے بعض کفر ہے پوائنٹ فورتھ کچھ کفر ایسے بھی ہے جن کی وجہ سے انسان داری اسلام سے خارج نہیں ہوتا پوائنٹ ففتھ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر کے نتیجے میں بعض بعض لوگ کافر ہو جاتے ہیں پوائنٹ سکس اس مقام پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے پوائنٹ سیونتھ اس مقام پر کفر کی حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ معمولی سی بات کہنے سے انسان مومن ہو جاتا ہے یا کافر پوائنٹ تھے یہ کہنا کہ فلان نشتر صحیح و سچ یعنی مفید ثابت ہوا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ انتہائی غلط بلکہ کفر ہے پوائنٹ نائنتھ تدرون ماذا قال ربکم سے ثابت ہوا کہ طالب علم کو بات ذہن نشین کرانے کے لیے استفہامی انداز اختیار کرنا جائز ہے پوائنٹ ٹینتھ نوحہ کرنے والیوں کے عذاب و عید کا علم ہوا باب نمبر تھرٹی ون اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے صورت البقرہ نیز ارشاد ربانی ہے ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ بیٹے بھائی بیویاں عزیز و اقارب اور مال جو تم جمع کر چکے ہو اور تجارت جس کے مانند پڑھنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہے یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا صورت التوبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے صحیح بخاری و صحیح مسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوصاف ایسے ہیں جن میں وہ پائے جائے ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے پوائنٹ فرسٹ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے پوائنٹ سیکنڈ کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے پوائنٹ تھرڈ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہو وہ اسے یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لیے مجھے صرف اللہ کے لیے محبت رکھی اللہ کے لیے بغض رکھی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی تو جان لینا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت دوستی و محبت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص ان عمر کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پا سکتا اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھے اور بکثرت روزے رکھے عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات و تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی رواہ ابن جریر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وتقطعت بہم الاسباب کہ قیامت کے روز ان کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گی کہ تفسیر میں فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی محبت اور تعلقات ہیں اس اثر کو عبد بن حمید ابن جریر ابن المنظر ابن ابی حاتم اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ بکرہ کی آیت کی تفسیر جس میں مشرقوں کی غیر اللہ کے لیے محبت کا تذکرہ ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ براہ کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ و رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیگر چیزوں سے محبت کا انجام بیان ہوا ہے پوائنٹ تھرڈ اپنی جان اہل و عیال اور مال و منال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے پوائنٹ فورتھ کسی صورت میں ایمان کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دائر اسلام سے خارج ہے پوائنٹ ففتھ ایمان کی ایک مٹھاس ہے تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا پوائنٹ سکس چار قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے پوائنٹ سیونتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے واقعات و حقائق کی روشنی میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل جول محض دنیا کی خاطر ہے پوائنٹ اس اسباب میں وطقت بہم الاسباب کی تفسیر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے پوائنٹ نائنتھ بعض مشق بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں پوائنٹ ٹینتھ آیت مبارکہ میں مذکور آٹھ اشیاء جس شخص کو اپنے دین سے زیادہ پیار پیار ہو اس کے لیے سخت وعید ہے پوائنٹ الیونتھ کسی کا اپنی باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا شرک اکبر ہے باب نمبر تھرٹی ٹو اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر ارشاد الہی ہے انما فلا ان شی طوف یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے سو تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو سورہ آل عمران نیز ارشاد ربانی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ ان یکونو من المحتدین اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے امید ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت والوں میں سے ہوں گے صورت توبہ نیز ارشاد عالی ہے وَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے مگر جب ان کو اللہ کے راہ میں ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے صورت النقبوط اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ان روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے بے شک اللہ کے رزق نہ کے نہ کسی حریص کا حرس کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے حلیت الاولیاء وسن البیحقی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے اللہ اس پر راضی ہو راضی ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے رواہ ابن حبان فی صحیح مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ علی عمران کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی ترغیب ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ براہ کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ تعالیٰ کی مساجد آباد کرنے والوں کی صفات ذکر کی گئی ہے پوائنٹ تھرڈ صورت النقبور کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ پر کمزور ایمان والوں کا تذکرہ ہوا پوائنٹ فورتھ ایمان کبھی قوی اور کبھی کمزور ہوتا رہتا ہے پوائنٹ ففتھ ایمان کی کمزوری کی تین علامات ہے پوائنٹ سکس صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے پوائنٹ سیونتھ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر اور خشیت رکھنے والے کی فضیلت اور ثواب واضح ہوئے پوائنٹ ایٹھ اور جو شخص صرف اللہ سے نہ ڈرے بلکہ اس کے علاوہ غیر سے بھی ڈرے اس کی سزا کا بیان ہوا ہے باب نمبر تھرٹی تھری صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے فتوکل تم مُؤْمِنِينَ اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ ہی سے اللہ ہی پر توکل کرو سورة المائدہ نیز ارشاد الہی ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا ادا تليت عليم آيتم ايمان وبى مت وكل صحيح مانوں ميں اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں صورت الانفال ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کو بس اللہ کافی ہے سورة الانفال اور ارشاد عالی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توقل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہوگا سورة الطلاق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ و نعم الوکیل کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے اور اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل بے شک کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو ہو گیا اور کہنے لگے حزب اللہ و نعم الوکیل مسائل پوائنٹ فسٹ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا دینی فریضہ ہے پوائنٹ سیکنڈ اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ہے پوائنٹ تھرڈ سورہ انفال کی آیت کی تفسیر و توضیع جس میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے پوائنٹ فورتھ متعلقہ تفسیر آیت کا آخری کلمہ و اعلیٰ اور ہے پوائنٹ ففتھ صورت الطلاع کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے پوائنٹ سکس اس سے کلمہ حزب اللہ و نعم الوکیل کی عظمت و فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو خلیلوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مشکل اور پریشانی کے وقت یہ کلمہ پڑھا تھا باب نمبر 34 اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے ارشاد الہی ہے اف امین مکر اللہ فلا یمن فلا یا مکر اللہ القوم کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں صورت العراف نیز ارشاد ہے قال ومن یون من رحمت ربیون اور گمراہ لوگ ہی اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتے ہیں صورت الحجر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے خوف ہونا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے خوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل سے مایوس ہونا رباہ عبدالرزاق مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ عراف کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والوں کا تذکرہ ہے پوائنٹ سیکنڈ صورت الحجر کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ گمراہ لوگ اللہ کے رحمت سے دور ہے پوائنٹ تھرڈ اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہنے پر شدید وعید وارد ہے پوائنٹ فورتھ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے پر بھی شدید وعید وارد ہے باب نمبر تھرٹی فائیو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے ارشادی الہی ہے وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بکشتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے سورہ التغابن حضرت القامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہے لوگوں کی نظموں پر تعان کرنا اور فوت شدہ پر نوحہ کرنا اور ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدمے کے وقت چہرے پر دو ہتڑ مارے غریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں جلد دے دیتا ہے اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا پورا حساب لے گا رواہ ترمزی وسن و حسن ہو و تبرانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے حسن ترمیزی مسائل پوائنٹ فرسٹ تغابن کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ مومن کے دل کو ہدایت بخشتا ہے پوائنٹ سیکنڈ اللہ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر صبر کرنا بھی ایمان باللہ کا حصہ ہے پوائنٹ تھرڈ کسی کے نصب پر تعان کرنا کفریہ کام ہے پوائنٹ فورتھ صدمہ کے وقت چہرے پر دو ہتڑ مارنے یعنی تھپڑ مارنے غریبان پھاڑنے اور جہالت کے بھول بولنے والے شخص کے بارے میں سخت و عید وارد ہے پوائنٹ ففتھ اس بات کی علامت کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بلائی چاہتا ہے پوائنٹ سکس اور جس کو عزا و سزا دینا چاہے اس کی علامت و پہچان بتائی گئی ہے پوائنٹ سیونتھ جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانی پوائنٹ ایٹ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر ناخوشی کا اظہار کرنا حرام ہے پوائنٹ نائنتھ آزمائشوں پر راضی ہونے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے باب نمبر تھرٹی سکس ریا کاری ایک قابل مذمت برائی ارشاد الہی ہے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا محمد صلى الله عليه وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں البتہ میری طرف یہ وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے صورت القحف اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں صحیح مسلم اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ اس طرح کے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے اچھے پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے رواہ احمد مسائل پوائنٹ فرسٹ صورت القحف کی آیت 110 کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے اچھے عمل ہونا شرک سے اجتناب ضروری ہے پوائنٹ سیکنڈ عمل صالح میں اگر غیر اللہ کا معمولی ثابت دخل ہو جائے تو وہ مردود اور ضائع ہو جاتا ہے پوائنٹ تھرڈ کسی عمل میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغنی ہے پوائنٹ فورتھ اس عمل کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والی تمام شرکا سے افضل و اعلیٰ ہے پوائنٹ ففتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اللہ عنہ کے بارے میں ریا کاری کا خدشہ تھا پوائنٹ سکس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی تعریف یہ فرمائے کہ کوئی آدمی نماز جیسے عمل کو اللہ کے لیے ادا کرتے ہوئے عمدہ طور پر اس لیے ادا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے باب نمبر 37 سیون انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے ارشاد الہی ہے من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط, وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائی کے طالب ہے ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہے سرحود ہود اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روپے پیسے درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمبل کا بندہ تباہ ہو اگر اسے یہ چیزیں مل جائے تو خوش اور نہ ملے تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے یہ برباد اور سرنگو ہو اور سرنگو ہو اگر اسے کانٹا چبے تو نکالا نہ جا سکے اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے ہے اس کا سر بال پرا گندا اور پاؤں گرد آلود ہے اگر اسے پہرہ پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ پہرا دیتا ہے اور اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائیے صحیح بخاری مسائل پوائنٹ فرسٹ انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا مضموم ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ خود کی آیت ففٹین سکسٹین کی تفسیر جس میں طالب دنیا کی مذمت بیان ہوئی ہے پوائنٹ تھرڈ دنیا کے حریص مسلمان کو عبدالدینار عبدالدرہم عبدالقمیسہ درہم دینار اور قبروں کا بندہ کہا گیا ہے پوائنٹ فور تھے دینار و درہم چادر اور کپڑے کے بندے طالب کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اگر اس کی آرزو پوری ہو جائے تو خوش ورنہ ناخوش پوائنٹ ففتھ اس میں حدیث کے لفظ تعیسا ون تو کس کی تشریح اور وضاحت ہے پوائنٹ سکس اور اس میں حدیث کے لفظ و اعزائشی کا فلن تقش کی بھی تشریح اور وضاحت ہے پوائنٹ سیونتھ حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف باب نمبر تھرٹی ایٹ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں علماء و عمرہ کی اطاعت ان کو رب کا درجہ دینا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات کرتے ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم جانے کے بعد بھی سفین سوری رحمۃ اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے صورت النور جانتے ہو فتنہ کیا ہے اس سے مراد شرک ہے ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں قجی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون انہوں نے اپنے علماء بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے توبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے مسند احمد و سنن ترمیزی مسائل پوائنٹ فرسٹ سور نور کی آیت سکسٹی تھری کی تفسیر جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے ڈرا گیا ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ برات کی آیت تھٹی ون کی تفسیر جس میں علماء اور بزرگوں کو رب بنانے والوں کا تذکرہ ہے پوائنٹ تھرڈ عبادت کے اس معنی و مفہوم کا بیان جس کا حضرت عدی اللہ عنہ نے انکار کیا تھا یعنی اس میں اس بات پر تنبیح ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف وہ نہیں جو عدی اللہ عنہ نے سمجھا اور علماء اور بزرگوں کی عبادت کا انکار کیا بلکہ عبادت کا معنی اس سے وسیع ہے پوائنٹ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند اور عرفہ کیوں نہ ہو جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور امام احمد رحمت اللہ نے سفیان سوری کے نام پیش کرنے پر انکار کیا پوائنٹ ففتھ اس میں اس بات پر بھی تمبی ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر عوام کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اسے ولایت کہا جاتا ہے اسی طرح علم وفق کے نام پر اہل علم کی بھی عبادت ہوتی ہے پھر اس قدر حالات بدلے کہ اللہ کے سوا ان کی بھی پرستش ہونے لگی جو صالح نہ تھے اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو اصحاب علم نہیں بلکہ جاہل مطلق ہیں باب نمبر 39 ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت ارشاد الہی ہے علم ترادین یزعمون اون ذیل قبل الطاغت وقد عمر ایک فوروب ويريد الشيطان أن ضلالا بعيدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ تاغوت کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائے حالانکہ انہیں اس تاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں بٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے سورة النساء نیز ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ أَنْقَ سُدُودًا بما قدمت ہم ثم کا یحلفون بلاہ ان الا احسانا وتوفيقا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کریں گے اور رک جائیں گے اور پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قسمیں اٹھاتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اچھائی اور صلح کرانے کا ارادہ کیا تھا صورت النساء نیز ارشاد عالی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں سورة البقرہ اور مزید ایک مقام پر ارشاد ہے بَعْضَ دباصل وَدْعُوهُ خَوْفًا ان رحمت رَحْمَتَ قریب قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف اور تمہ کے ساتھ اس اللہ کو پکارو یقیناً اللہ کے رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہی ہے سورة العراف نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون یہ لوگ اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں سورة المائدہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کے ساتھ میں مبوس کیا گیا ہوں امام نوی رحمت اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ہم نے کتاب الحج میں صحیح سند سے روایت کیا ہے شعبی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے اس لیے اس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں لیکن منافق نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے چلتے ہیں وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں آخر کار دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنو جو ہے کہ ایک کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے تو در ذیل آیت اتر پڑی علم تر ترادین آخری سرت النساء بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کرتے ہیں دوسرے نے کہا نہیں یہ معاملہ کابن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تو ایک نے سارا واقعہ بیان کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس نے کہا جی ہاں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ نساء کی آیت سکسٹی کی تفسیر اور تاغت کے معنی کی وضاحت ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ بکرہ کی آیت 11 کی تفسیر جس میں ہے کہ فساد کرنے والے اپنے آپ کو صلاح کار کہتے ہیں پوائنٹ تھرڈ سورہ عراف کی آیت 56 کی تفسیر جس میں زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا ہے پوائنٹ فورتھ سورہ معاہدہ کی آیت 50 کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں پوائنٹ ففتھ پہلی آیت کی تفسیر میں شعبی رحمت اللہ کے قول کی وضاحت ہے پوائنٹ سکس سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیر ہے پوائنٹ سیونتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منافع کے ساتھ سلوک والا واقعہ بیان ہوا ہے پوائنٹ ایٹھ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے تمام تر خواہشات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے باب نمبر فورٹی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ارشاد الہی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاوُ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ وہی رحمان میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی میری پناہ گاہ ہے صورت الرات رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکے جو باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہو وہ سنا کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے صحیح بخاری امام عبدالرزاق نے معمر سے ابن تاؤس اور پھر اس کے باپ تاؤس کے تاریخ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات الہی کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کب کبھی آ گئی کہ گویا اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی اور انکار کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیت سن کر ان پر رکت تاری ہو جاتی ہے اور متشابہ متشابہ آیت سن کر اور نہ مان کر ہلاک ہوتے ہیں مسند عبد اور جب قریش نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الرحمن کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی يَكْفُرُونَ برحمٰن اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں مسائل پوائنٹ فرسٹ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی صفت کے انکار سے ایمان بالکل چلا جاتا ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ رات کی آیت تھٹی کی تفسیر جس میں اللہ کے صفت رحمان کا تذکرہ ہے پوائنٹ تھرڈ جس بات کو سامع سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے پوائنٹ فورتھ اس علت کا تذکرہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب ہوتی ہے اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تقزیب نہ ہی ہو پوائنٹ ففتھ اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اللہ کے اسماع یا صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ اس کے باعث ہلاکت سے دور دو چار ہوا